آج دے نقلی پیرا کون کہنا جنا کو نظر نیاز چاہتے ونجو تا چار چار ککڑی کھا وے تے کتا بھونکے تا ڈرتے گھر گئے بیٹھے سید احمد شہید جیسا پیر ہونا چاہیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسا پیر ہونا چاہیے جنہوں نے ایک طرف مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں اور پھر جب اس اللہ کے لیے جان دینے کا معاملہ آیا ہاتھوں میں تلواریں لے کر بندوقیں لے کر میدانوں میں نکل کھڑے ہوئے بالکل اپنے نبی جناب رسول اللہ کی طرز پر یہاں کے لوگوں اگر پیر بنانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسے شخص کو پیر بنانا کسی ایسے لٹیرے کو اپنا پیر نہ ماننا جو یہاں نمازیں نہ پڑھتا ہو کہتا ہو میری نمازیں مکہ مدینہ میں ہوتی ہے اگر کوئی سچا پیر ہوگا وہ ہاتھ میں کلاشن کوف اٹھائے گا تلوار اٹھائے گا رب کے لیے جان دے گا رب کے لیے خون دے گا یہ لمبے چولے پہن کے بیٹھنے والے ہاتھوں میں موٹی موٹی مالا رکھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے پیر نہیں یہودیوں کے ایجنٹ ہیں